دوسروں کے لیے استغفار ویسے تو امت مسلمہ میں استغفار کے بارے میں عمومی غفلت ہے مگر دوسروں کے لیے استغفار کرنے کا معاملہ تو بہت کمزور ہو چکا ہے حالانکہ سب دن رات سننے سنتے ہیں کہ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی علامات اشاعت فرمائیں اور حکم فرمایا کہ اگر وہ مل جائیں تو آپ رضی اللہ عنہ ان سے اپنے لیے اور میری پوری امت کے لیے استغفار کرائیں تھوڑا سا سوچیں حکم دینے والا کو دینے والے کون ہیں اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی سال کی کوشش کے بعد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کر لیا اور ان سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے استغفار کرایا آج آپ کسی بزرگ یا نیک آدمی سے جا کر کہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں تو ان کا رنگ بدل جائے گا کہ میں نے کون سے ایسے گناہ کر لیے ہیں کہ آپ میرے لیے استغفار کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ استغفار کا مقام آج عمومی طور پر مسلمانوں کی نظر میں نہیں ہے اسی طرح آپ کسی کے پاس جا کر درخواست کریں کہ میرے لیے استغفار فرما دیں وہ گھور کر دیکھیں گے کہ ابھی کس شراب خانے سے آئے ہو معلوم ہوا کہ استغفار سے محرومی ہمارے عمومی مزاج کا حصہ بن چکی ہے حالانکہ قرآن پاک کی کئی آیات میں دوسروں کے لیے استغفار کرنے اور دوسروں سے استغفار کرانے کی اہمیت آئی ہے